يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيطون بشيء من علمه إلا بما مارا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

عام مسلمانوں کو یاد ہے آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا جو قرآن دانی میں قرآن کے علم میں بہت ماہر تھے مثلا ابن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ قرآن کریم کی سب سے بہتر سب سے عمدہ سب سے اعلی آیت کون سی ہے ان ماہر قرآن صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آیت الکرسی تو فرمایا الحمدللہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم پورے قرآن کے ماہر بن گئے آیت الکرسی جس کو جن لگ جائے اس پہ دم کرنے کا لوگوں کو پتا ہے کہ دم کرنے سے دن بھاگ جاتا ہے نظر لگ جائے آئٹل کرسی پڑھ کر دم کرو تو نظر الگ ہو جاتی ہے جادو ٹوٹ کا ٹوٹ کا ٹوڑا کر دیا گیا ہو آئٹل کرسی پڑھ کر دم کرو تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے بس لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ جھاڑ پھونک کے لیے ہے دم درود کے لیے ہے تعویذ کے لیے ہے اور کچھ نہیں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے عمدہ اور سب سے اعلی آیات کون سی ہے اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ دم کرنے کے معاملے میں اچھی آیت کون سی ہے یا تعویز گندے کے اعتبار سے آیت اچھی کون سی ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آیتیں بتلاؤ جس میں اللہ کی نیری توحید بیان کی گئی ہو شرک کی مذمت کی گئی ہو شرک کی برائی کی گئی ہو اس کی جڑیں کاٹ دی گئی ہو تو یہ آئے وہ ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے خاص سے بیان فرمائے کہ میں کس شان کا مالک ہوں کس عظمت کا مالک ہوں کس الوحیت کا مالک ہوں اور کیا میری قدرت کاملہ ہے پانچ خاصے اللہ پاک جل شانہ نے اپنے بیان فرمائے کہ میری پانچ خاصیتیں ہیں ان میں کوئی بھی شریک نہیں نبی نہیں رسول نہیں پیغمبر نہیں کتب نہیں ابدال نہیں صحابی نہیں ولی نہیں درویش کلندر کوئی بھی میرا شریک نہیں اور یاد رکھو یہ ایکل کرسی عقیدہ ہے عقیدہ عقیدہ مشتق ہے عقد سے اور عقد کے معنی ہے گرہ کے گرہ پکی لگاؤ عقیدے کی ایمان بناؤ ایمان کے معنی یقین کے ہیں جب یقین ہوتا ہے تو اعتقاد بنتا ہے ایک ہے ظاہری اعمال نماز روزہ حج زکوٰۃ خیرات عبادت صدقہ تلاوت تسبیح استغفار درو شریف یہ اعمال ہے اور ایک ہے جو دل کی گہرائیوں سے ایمان بنتا ہے کہ یقین کرنا کہ یہ چیز یقین کر لینا کہ یہ میرا باپ ہے یقین آ جانا یہ میری اماں ہے یقین آ جانا یہ میری بیٹی ہے یقین آ جانا یہ میری بیوی ہے اس جیسے یہ یقین ہے اسی طرح پروردگار عالم کی ذات پر یقین کرنا پڑے گا کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر ایک رب کو میں اپنا خالق مانتا ہوں تو خدا بند عالم نے چار پانچ خاصے اپنے بیان فرمائے کہ یہ سفتیں کسی میں نہیں ہو سکتی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ الا ہوں میں وہ اللہ ہوں وہ ہوں وہ پروردگار ہوں وہ پالن ہاروں وہ مالک کائنات ہوں وہ بے نیاز شہنشاہ ہوں الحی القیوم اور میرے بندے ہر وقت مجھ سے مانگا کر ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلایا کر ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلایا کر اپنی مشکلوں میں اپنی ضروریات میں اپنی حاجتوں میں اپنی بیماریوں میں اپنے دکھ دردوں میں الحی القیوم مجھ خدا کو پکارا کر مجھے بلایا کر میرا نام لیا کر مجھے سد مارا کر اس لیے الحی القیوم میں زندہ ہوں اور لوگوں یاد رکھو جس کو آ جائے وہ حاجت روا ہو نہیں سکتا یہ بات میں نے نہیں بنائی اللہ پاک نے خود فرما دیا لوگوں جو خود فانی وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا جو خود لاکھوں من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گیا جس کو دوسرے لوگوں نے غسل دیا ہو جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو جس کو اٹھا کر کندھوں پہ دوسرے لوگ چلے ہو جس کو آوازیں ماری ہو جواب دینے پہ قادر نہ ہو جس کے پیروں کو دوسرے نے باندھ کر اکٹھا کیا ہو جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہو جس کا وضو دوسرے نے کرایا ہو جس کو غسل کسی دوسرے نے دیا ہو جس کی نماز جنازہ پڑی گئی ہو جس کو قبر میں لٹایا گیا ہو اور میرے بندوں کیوں تمہاری مت ماری گئی جس کے اوپر تم نے خود دھڑا دھڑ مٹی ڈالی ہو وہ تیرا مشکل کچھ آ نہیں خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو اندھیری کوٹڑی میں چھوڑ کے آئے ہو خود تختے پہ لیٹا جب دل میں آیا تختے پہ سے اٹھایا خود کنٹھوں پہ اٹھایا جب دل میں آیا نیچے رکھ دیا جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنادہ پڑا جس طرح مرضی آئی اس طرح جنادہ پڑا جس طرح کی خبر تمہاری مرضی آئی جہاں مرضی آئی وہاں بنایا اور میرے بندو جو اپنی خبر بنانے پہ قادر نہیں جو اپنی نماز جنازے پہ قادر نہیں جو اپنے غسل کفن دفن پہ قادر نہیں جو اپنے تختے پہ لیٹ کر اٹھنے پہ قادر نہیں وہ تیری مشکل کشائی حاجت روائی کیسے کرے گا الحی القیوم میرے بندے میں ہئی ہوں میں زندہ ہوں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا الہی اس وقت تو زندہ ہو شاید تو بوڑھا ہو جائے شاید تو کمزور ہو جائے شاید تیری قدرت ختم ہو جائے شاید تیری گارنٹی مک جائے شاید تیری چابی ختم ہو جائے شاید تیری طاقت قدرتی کاملہ ڈھیلی پڑ جائے فرمایا نہیں الحی القیوم ہو ہی نہیں سکتا یہ ساری کائنات کو میں بناؤں جب چاہوں پھلا کر دوں جس کو چاہوں موت کا پیالہ پلا دوں جس کو چاہوں تخت شاہی پہ بٹھا دوں جس کو چاہوں تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دوں جس کو چاہوں عزت دے دوں جس کو چاہوں ذلت دے دوں جس کو چاہوں درجنوں بچے عطا کر دوں جس کو چاہوں ساری عمر دنیا کی خاک چھان کر مر جائے ایک بچہ نہ دوں میری مرضی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ پاک نے خود بتلا دیا فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہیں جس کو موت نہ آئے پکا کے لے جاؤ دلوں کی تختیوں پہ جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو آ سکتی ہو وہ کبھی بھی رب کا شریک نہیں بن سکتا دو چیزیں پروردگار عالم نے بیان فرما دی ایک تو موت کا نہ آنا خدا کے لیے ضروری ہے کیوں ایک درویش ہے ایک پیر فقیر ہے آج وہ حاجت روائی لوگوں کی کر رہے کل کو مر گیا پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے دوسرا خاصہ یہ ہے سمجھتے جاؤ آئسل کرسی بڑے پڑھ پڑھ کے پھونک مارتے ہو ترجمہ کبھی نہیں سیکھنے کے سینے پہ پھونک مارتے ہیں سبحان اللہ ساری جان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ادھر ادھر پھونک مارتے ہیں گھر میں پھونک مارتے ہیں مریضوں پہ ہم بھی پڑھتے پھونک مارتے ہیں میں تمہیں تمہیں نہیں کہتا اگر آئسل کرسی کا ترجمہ جاننے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اتنی بابرکت آیت جو ہے جس سے جن جیسی طاقت بھاگ جائے اس میں ہے کیا چیز بھئی آج اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ایک ایسا ایٹم بم تیار کیا کہ امریکہ روس بھاگ جائے تو ضیاء الحق شام سے پہلے آ جائے گا کہ مجھے بتاؤ کیا چیز ہے جن جیسی طاقت جس چیز سے بھاگتی ہو خدا کی قسم وہ کتنی بڑی طاقت ہوگی وہ کیا چیز ہوگی جن ساگ بننے پہ قادر ہے گدا بننے پہ قادر ہے بڑے سے بڑا جانور بننے پہ قدرت رکھتا ہے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جن ایک قدم رکھ سکتا ہے لیکن ایسل کرسی سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح ہوا کے سامنے گھاس بھاگتا ہے آخر کوئی چیز ہے نا ایسل کرسی میں تو پہلی نشانی خدا نے اپنے خدا ہونے کی الہ ہونے کی مشکل کشا بننے کی رب ہونے کی نشانی خدا نے یہ بتائی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جسے موت نہ آئے دوسرا نمبر خدا مند کریم نے فرما دیا میرے بندو اگر تمہیں میری ذات سمجھ نہیں آتی چلو میں سمجھاتا ہوں لا خود سینا ولا نوم لا خود سنة ولا لوم فرمایا خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کسی کی بگڑی بنانے کی نشانی ایک یہ ہے کسی کی مصیبتوں میں کام آنے کی ایک نشانی یہ ہے اسے نیند نہ آئے اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ تم سارے مسلمان ہو تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں ترجمے جا کر کے ضرور دیکھنا فرمایا دوسری نشانی الہ کی معبود کی رب ہونے کی یہ ہے کہ اسے نیند کبھی نہ آتی ہو اور یہاں تو کتنا ہی بڑا درویش ہو ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے بڑی بیماری ہے بخار ہے کہ نہیں نزلہ ہے کہ نہیں کھانسی ہے نہیں بدن میں کسی جگہ درد ہے کہ نہیں بہت بڑی بیماری ہے کہ کیا بیماری ہے نیند نہیں آتی ہر آدمی کہتا مجھے بڑی تکلیف ہے نیند نہیں آتی خواب آور گولیاں کھاتا ہوں تب نیند آتی ہے پتا چلا کہ جو بندہ ہے بندہ وہ نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اللہ پاک نے فرمایا جو نیند کرتا ہو وہ کسی کی حاجت روائی کیسے کرے گا کیوں ادھر یہ سویا ہوا ہے ادھر مصیبتوں والے پکار رہے ہیں پھر وہ تو مارے گئے جسے نیند آئے وہ نہیں الہ ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ الہ وہ ہے کہ نہ وہ اسے موت آئے اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہو نہ وہ کسی سے ہیڑا ہو اور دوسری نشانی یہ بتلائی آئے کل کرسی میں قرآن کریم اللہ پاک نے کہ اسے نیند نہ آتی ہو اب آپ دیکھیں چاہے کتنا ہی بڑا نیک آدمی ہے غوث ہے کتب ہے ابدال ہے کلندر ہے پیر ہے فقیر ہے کوئی بھی ہے نیند کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بابا فرید الدین اور فلانا بزرگ بارہ سال خوہ میں الٹا لٹکا رہا تو نیند کیسے کر لی تو دوستو یہ سارے بہتان ہیں یہ سارے الزام ہیں اللہ والے نے کیا گناہ کر رکھے ہیں جو وہ کچی تاند کے ساتھ خو میں الٹا لٹکا ہے تم کیوں نہیں لٹک جاتے یہ بھی کوئی کام اگر یہ بات صحیح ہو تو بارہ برس کی نمازیں کہاں گئی نماز نہیں پڑھی تو وہ ولی کیسا بارہ سال کے روزے کہاں گئے بارہ سال کا وضو کہاں گیا بارہ سال کی عبادت کہاں گئی بارہ سال کی تمام عبادت کو کیسے تباہ کر لی اللہ والے الزام ہے اللہ والوں کے ذمہ یہ کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں جو بارہ برس الٹا لٹکا رہا ہو تم تو نہ مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے تمہیں سجدے کی توفیق نہیں اور اللہ والا بارہ بڑا الٹا لٹکا رہا ہے کیوں الزام ہے اللہ والوں پر ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں بزرگ نے بارہ برس تک جھوٹ نہیں بولا فلاں بزرگ نے بارہ نہیں ایسے ایسے اللہ والے آئے ہیں کہ ساری عمر غیر عورت کو نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا فرمایا لا سینا تم ولا نوم سبحان اللہ اللہ پاک نے کیا کر نیند فرمائی خدا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے اور نیند بھی نہیں بلکہ ہمارے یا اردو زبان میں بھی اور ملتانی پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے تھوڑی نیند کے لیے ہمارے یہاں کہتے اونگ نہیں آتی یعنی ذرا جھٹکا نہیں آتا ملتانی زبان میں کہتے ہنگلاوا ذرا ہی ہنگلاوا نہیں آیا آج راتی تو ساری رات جگ جا گئی ہے خدا وہ ہے نیند نہیں اونگ لائے ہنگلاوا لائے ذرا جھٹکا لائے یعنی نیند کا تصور بھی نہ خدا وہ ہے اگر نیند آ گئی تو مخلوق سے غافل ہو گیا پھر مخلوق مر جائے گی سنبھالے گا کون تم کہو گے کہ جی منٹ دو منٹ میں خلقت پہ بھاگی جا رہی ہے ہاں ہاں جس نے ہوا کا چلام نظام چلانا ہو جس نے سورج کا نظام چلانا ہو جس نے چاند کا نظام چلانا ہو جس نے ستاروں کا نظام چلانا ہو جس نے رات دن کی گردش کا انتظام کرنا ہو جس نے اربوں خلقت کو روشنی پہنچانی ہو جس نے کروڑوں بچے روزانہ پیدا کرنے ہو جس کو جس نے کروڑوں آدمیوں کو روزانہ موت بھیجنی ہو وہ ایک منٹ کے لیے بھی غافل کیسے ہو سکتا ہے تو پتا چلا کہ خدا وہ ہے نہ اسے موت آئے اور نہ اسے نیند آئے بلکہ اون تک نہ آئے ہنگلاوا تک نہ آئے دو نشانیاں آج ایسل کرسی کا ترجمہ یاد کر کے جاؤ کام آئے گا پھر جب پڑھا کرو گے تو مزہ آیا کرے گا تیسری نشانی پرور دگار عالم کی حالانکہ کرسی ہے یہ فرمایا لہو لہو ما ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ اکبر فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب کا مالک میں صرف آسمانوں پہ میرا نظام نہیں چلتا دنیا پہ بھی میرا نظام ہے زمین میری آسمان میرا یہ درخت میرے یہ سمندر میرے یہ دریا میرے یہ نہریں میری یہ سارے پانی کا ایک ایک کترا میرا زمین کا ذرہ ذرہ میں نے پیدا کیا ایک ایک پتا میں نے پیدا کیا ایک ایک پانی کا قطرہ میں نے پیدا کیا اور میرے بندے تو بھی میری پیداوار ہے تو بھی میرا صدر کیوں نہ ہو وزیر اعظم کیوں نہ ہو بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو تم بھی میرے میرے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بادشاہت میری حاکمیت میری حکومت میری بندے میرے روزی میری کھانا پینا میرا تمام نظام کائنات میرا بیدہ الملک وہو بہوالا کل قدیر تمام چیزوں پہ میری قدرت کا قبضہ ہے فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بنا سکتا یہ پہاڑ میں نے بنائے یہ سمندر میں نے بنائے اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پتلی ہے مینو دیکھتا پھرتا ہے تو نے کبھی نہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے ذرا سی پتلی کچھ پتلی کے ذریعے دیکھتا ہے ہوائی جہاز اڑائے پھرتا ہے سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے رات دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا تو سنا وما لو میری بادشاہ ایک اور سوال پیدا کرو اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آ سکتی آپ الا ہیں خدا ہیں آپ کو نیند بھی نہیں آتی آپ کو اونگ بھی نہیں آتی زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرا ہے سب کچھ تیرا مگر دیکھو نا جی توجہ کرنا مگر دیکھو نا جی جو اللہ اللہ کر کے تیرا بن جائے جو پیر فقیر تیرا بن جائے شادی نہ کرے ساری عمر پاک مایا یا پاک مائی بن کر مر جائے وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کرائے گا نا اس کی تو تو نہیں بولے گا تیسواں پارو فرما اللہ کر مشرقی نے مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا لات یہ ملات یہ عزا خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے پکڑ کر کرا لیتے ہیں مجبور کر دیتے ہیں جیسے لڑکی بات کو کہتی ہے نا ابا دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں ابا دیکھو میرا کام کھلا ہے کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے ابا کہتے ہیں جیسے ابا لڑکی کے سامنے چپ ہو جاتا ہے اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چپ ہو جاتا ہے یہ دلائل بنا رکھے ہیں آئی جاؤ اشفا لفظ من لائے گا اگر عربی جانتے فرمایا کون ہے کون ہے جو زبردستی آ کر میرے سامنے دم مارے مجھے کون روک سکتا ہے کون ٹوک سکتا ہے کون پوچھ سکتا ہے کہ یوں کر فرمایا شفاعت کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا اللہ بھی ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ سفارش کرے گا اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہاری کہاری خدا سے زبردستی منوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے آ گیا نا موسم گلی گلی میں جھنڈے چادریں لیے چل رہے ہیں چھنک چھنک چھنک چھنک ناچ بھی رہے ہیں چادریں بھی چل رہی ہیں نام بزرگوں کا اندازہ الذي يشفع عنده الا اللہ کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا میرے سامنے جب تک اجازت نہ ہو فرمایا ہومایا یمین وما فم مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں مجھے تو اس بات کا پتا ہے جو سو سال بعد کو ہونے والی ہے مجھے کون فریب دے گا مجھے کون دھوکہ دے گا میرے ساتھ کون ٹھگی کر سکتا ہے یا لمبی ایک خدا وہ بھی ہے فرمایا کہ میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں پیچھے کی باتیں سب کچھ مجھے معلوم ہے اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ نبی ہو رسول ہو پیغمبر ہو اللہ والا ہو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا چنانچہ حضور اکرم سب تو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بھیجا کرتے تھے حالات معلومات کرنے کے لیے جنگ کے موقع پر بھیجتے تھے فتح مکہ سے پہلے کئی صحابہ کو بھیج کا ہر پتے کا ہر گھاس کا ہر قطرے کا ہر ذرے کا ہر آدمی کا پتا ہے اس طرح کسی کو بھی پتا نہیں ہے یہ بھی اللہ میاں کا خاصہ ہے آئل کرسی کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ فرمایا ایدیہم وما خلفہم ولا کلپ ہی من بھئی اللہ بما شاء فرمایا میری احاطے میں ہے میرے قبض قدرت میں ہے کوئی چیز بھی باہر نہیں ایک بات کہہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ لوگ محبت کے مارے عشق کے مارے یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی جل شان کی طرح ہر جگہ ہیں ہر وقت ہے ہر آن ہے ہر لمحہ ہے ہر گھڑی ہے ہر آدمی کے ساتھ ہے ہر آدمی کو رات دن ہر وقت دیکھتے ہیں یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے میرا تو نہیں کیوں اس لیے کہ کمال ہو گیا ارے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر داڑھی بلواتے ہو کالی کملی والا دیکھ رہا اور کزینوں کے ساتھ بدکاری حضور کے دیکھتے ہوئے فیم بھنگ شراب جوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہوئے رشوت اور حرام خوری ایک بات کہہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ لوگ محبت کے مارے عشق کے مارے یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ شان کی طرح ہر جگہ ہیں ہر وقت ہے ہر آن ہے ہر لمحہ ہے ہر گھڑی ہے ہر آدمی کے ساتھ ہے ہر آدمی کو رات دن ہر وقت دیکھتے ہیں یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے میرا تو نہیں کیوں اس لیے کہ سوال ہو گیا ارے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر گاڑی بلواتے ہو تالی کملی والا دیکھ رہا ہو اور چندریوں کے ساتھ بدکاری حضور کے دیکھتے ہوئے فیم چرس شراب جوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہوئے رشوت اور حرام خوری کمال ہو گیا ارے بے شمار گنا باپ کے سامنے ہم نہیں کرتے ماں کے سامنے ہم نہیں کرتے اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کرتے اپنی بہن کے سامنے نہیں کرتے حضور کے سامنے کرتے جاتے نوز باللہ ہم لوگ ننگے گسل خانے میں ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں گے ہولی طور پر بھی یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ خدا کے سوا بندے کے ہر وقت ساتھ اور کوئی ہو ہو ہی نہیں سکتا حدیث میں ہے کہ جب آدمی بیت الخلام لیٹرین میں ننگا ہوتا ہے تو وہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے بھی پرے بھاگ جاتے ہیں اور جب بول پڑتا ہے ننگا ہوا غسل خانے میں یا بیت الخلا میں تو وہ فرشتے کہتے ہیں تجھ کے خدا کی دانت ہو ہمیں مجبور کیا تو نے اپنا رنگ دکھانے کے لیے ہمیں لکھنے کے لیے پھر آنا پڑ رہا ہے اور فرشتے حیا کرتے ہیں تیرے ننگا ہونے سے تو نبی کو پاس پانچ ہے فرما یا ماں بہین آئی گی ہوں کوئی جانتا تیرا آگے کیا ہوگا تیرے پیچھے کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں میں خدا کے سوا اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنے گی کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بعد بے وارث ہوں گی ہماری وہ ایش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی ہمیں کیا پتا کون جانتا ہے کہ بعد کو اولاد بادشاہ بنے گی یا بھیک مانگ کے مر جائیں گے فرمایا لما بین ولا بشيء بلا یو ہی کون شاء فرمایا پروردگار عالم کی حاکم میں آم قدرت میں ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا فہال مایوری جو چاہے کرے جس کو چاہے اجاڑ دے جس کو چاہے بسا دے جس کو چاہے رنگ لگا دے جس کو چاہے ننگا کر دے فہال مایوری پالنے والا میں ہوں قبروں میں کیا بن رہی ہے میں جانتا ہوں اب میرے تمہارے ماں باپ میرے تمہارے بڑے دادے پردادے ساس سسر نانے مامے جو قبروں میں چلے گئے ہمیں کیا پتا ہے کہ وہاں کیا اللہ اللہ سب کچھ جانتا ہے تختوں میں ہے ایش میں ہے جنت کی ہوا پھانک رہے ہیں یا جہان کے انگاروں میں جل رہے ہیں ہمیں کوئی پتا نہیں اللہ فرماتا ہے مجھے سب کا پتا ہے ہاں، اب بھی یقین نہیں آتا پرسوں ترسوں لاہور کی طرف اخباروں میں شور مچا ہوا تھا شیخ پورے کی طرف کوئی آدمی کو دفن کیا گیا ساری رات آواز دور تک سنائی تھی میں جل گیا میں مر گیا میں تباہ ہو گیا مجھے بچانا میں مر گیا میں جل گیا کئی کئی نیل تک آواز سنائی تھی عورت مرد بھاگ گئے علاقے سے تم تو ابھی نہیں مان لو گے نا مردہ سامنے آ کر کے کہے گا پھر بھی نہیں مان لو گے کیا زیادہ قبر ہے یا نہیں حالانکہ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا ایسا سانپ چھوڑ دیا جائے گا میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی عرشیوں کا نبی فرشیوں کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہوگا ایک پھنکار اگر دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو کیا اندازہ ہو سکتا ہے فرمایا بلا یو ہی کو علم ہی اللہ کوئی چیز میرے خلاف نہیں بن سکتی کون ہے جو میرے خلاف بنائے نہیں چلے گی کسی کی نہیں چلے گی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچی خدا کی قسم اگر تم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو اور تم نبی کی زندگی کو دیکھو کوئی سفا پہ کھڑے ہو کر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی سب سے پہلا خطبہ ہے میرے تیرے نبی کا سبحان اللہ کالی کملی والے کا اس کائنات میں سب سے پہلا خطبہ سب سے پہلا باد سب سے پہلی تبلیغ سب سے پہلا اعلان آج ہوا ہے کوڑے سفا پہ کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا اپنے متعلق پوچھا ہے پہلے کہ بتاؤ میں کیسا ہوں میری زندگی کیسی ہے نے کہا جل رب لالا کم مرارا ہما وجدنا فی کا اللہ شدکا ہم نے ساری عمر تیری دیکھی جوانی دیکھی بچپن دیکھا تیرے جیسا سچائی زمین پہ پیدا نہیں ہوا نبی کی زبان کی تصدیق کر دی نبی کی ذات کی تصدیق کر دی مکے والوں نے کہا تیرے جیسا سچا ہیرا امین امانت دار شریف سچا اور اچھا آ ہم نے آج تک کوئی نہیں ہم نے سنا بھی کوئی نہیں جو تجھ سے زیادہ شریف ہو لیکن جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اچھا اگر میری زبان پر تم یقین کرتے ہو اگر میں یوں کہوں سمجھنا اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تمہارا ناش کرنے کو آ رہا ہے تم میری بات مان جاؤ گے مکے والوں نے کہا بالکل مانیں گے کیوں کیا آپ کی زبان سے کچی بات کبھی نکلی نہیں اس وقت کالی کملی والے نے یہ دونوں باتیں پکوا کر پھر فرمایا قولو لا الہ الا اللہ اور لوگا پھر میں محمد رسول اللہ کی زبان پہ یقین کرنے والوں میری زبان کو سچا جاننے والوں میری شرافت کو ماننے والوں میری لیاقت کو ماننے والوں میری کوئی نہیں کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں جس کا تباب کیا جائے ایک ذات کے سوا کوئی نہیں کسی کی قبر طباع کے لائق نہیں کسی کی قبر چڑھانے کے لائق نہیں کسی قبر پہ یاد نظر چڑھانے کے لائق نہیں اللہ ایک اللہ کی ذات ہے جب یہ بات کہی اللہ اکبر جس یتیم بھتیجے کی پیدائش پر باندیاں آزاد کی تھی چچا نے مٹھائی تقسیم کی اتنا حسین بچہ پیدا ہوا میرا یتیم بھتیجا کے مکہ جگمگا اٹھا یوں لکھا علماء اکرام نے کہ پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اور کوئی نہیں لات نہیں عزا نہیں چھوٹا نہیں بڑا نہیں پیر نہیں فقیر نہیں میں نہیں کوئی نہیں اللہ ایک اللہ کی ذات ہے تو سب سے پہلا پتھر اٹھا کر اس چٹیلے نے مارا جو سب سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا سب سے پہلا پتھر حضور کو ابو لہب نے مارا اور اس بات سے مارا پھر یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے سگے سگے چچے کے ہاتھ کے پتھر اتنے جھیلنے پڑے مجھے اپنے چچا کے اتنے پتھر کھانے پڑے حضور نے فرمایا کہ سر سے لے کر پیر تک جسم کا میرے کوئی حصہ بھی ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ اس نبی نے اس اللہ کی توحید کے اوپر مار کھائی ورنہ سارا مکہ آپ کو کہتا تھا سردار ہم آپ کو بنا لیتے ہیں پورے عالم میں جس کی لڑکی پہ نظر پڑ گئی ہو قدموں پہ ڈال دیتے ہیں جتنی لڑکیاں چاہو اتنی قربان کر دیں گے جتنی دولت چاہو قربان کر دیں گے سرداری چاہو پورا آپ آپ کو سردار بنانے کو تیار ہے مگر یوں نہ کہو کہ خدا ایک ہے یوں نہ کہو وسیع کرسی اللہ فرماتے ہیں میری کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے کچھ بھی باہر نہیں ہے میری کرسی سے اسی لیے ان آیتوں کا نام آئٹل کرسی رکھا ہوا ہے کرسی وہ نہیں جس کو کچھ لوگ کہا کرتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے وہ کرسی نہیں ہے آج مضبوط ہے کل کو ٹانگ ٹوٹ جائے ایسی کرسی نہیں اللہ میاں کی یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں یہ پلاسٹک کی کرسیاں ہیں یہ سنگل کی کرسیاں ہیں یہ شیشے والی کرسیاں ہیں خدا بند عالم کی جو کرسی ہے فرمایا با یا میلو ربی کا فوق خم دن من سمانیہ فرمایا میرے عرص عظیم کو آٹھ فرشتے اٹھائیں گے اللہ پاک کی ذات برا البرا منزہ پاکیزہ مبرہ ہر چیز سے پاک ہے ہر چیز سے پاک ہے اس لیے اس کی کرسی تمام دنیا کو شامل ہے اس سے باہر کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا اسی نے جب چاہے اجاڑ دے جب چاہے بنا دے جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے جس کو جتنا چاہے اتنا چھین لے ایک آدمی چل رہا ہے کروڑا پتی ہے ابھی ڈاکو ملے سب کچھ چھین لیا یلو فقیر بن گیا دیر نہیں لگتی نوازنے پہ آئے تو دیر نہیں چھیننے پہ آئے تو دیر نہیں دینے پہ آئے تو دیر نہیں لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں اس لیے کہ اس لیے کہتا تیری جسے چاہے زندہ اٹھائے تو جسے چاہے زندہ اٹھائے تو جسے چاہے مردہ بنائے تو تیرے ہاتھ میں ہے بنا جس کو چاہے فنا کر دے جسے چاہے تو وہ خلیل ہو جسے چاہے تو وہ خلیل ہو جسے چاہے تو وہ خلیل ہو جسے چاہے تو وہ ذلیل ہو تیرے ہاتھ ہستی ہے پروردگار عالم کی وسیع کرسی سماواتی والارض آسمان میری کرسی کے نیچے زمین میری کرسی کے نیچے کوئی چیز بھی باہر نہیں بڑی وسعت ہے بڑا خزانہ ہے بڑی دولت ہے بڑا دینے والا کوئی لینے والا بنے بھی صحیح کا وہ مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں وہ دینے والا بڑا ہے چاہے جہاں سے اس کو پکار سب کچھ اس کے علم میں ہے سید یونس علیہ السلام والسلام جیسا جلیل القدر پیغمبر مچھلی کے اندھیرا پیٹ کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا چاہے سڑا کا اندھیرا پانی کا اندھیرا اتنے اندھیروں میں پروردگار عالم کی ذات کو پکارتے ہیں اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں فرمایا فلولا الکال ملل مسبی لل للبث سفی بنی علاج يبعثون فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میرا بندہ یونس علیہ السلام مجھے لوگ پکارتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا مجھے بلایا ہے مجھے پکارا ہے میرے سامنے جھولی پھیلائی ہے میرے سامنے دامن پھیلایا اور فرمایا خود سنا داس ظلمات مواد مجھے ہم میں اتنا چھپا ہوا ہوں اتنا پھنسا ہوا ہوں اتنا گھبرایا ہوا ہوں تیرے سوا میری کون جانے لا الہ الا انت سبحانک پاک ذات تیری میں اور آپ تو کہتے ہیں نا اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے مشکل بھی آ جائے پتہ نہیں تھی میرے کو کیڑا گنا ہو گیا کیڑا پتہ نہیں تھی مجھ سے کون سا گنا ہو گیا پتہ نہیں ہاں گنا تو کبھی جناب کرتے ہی نہیں نا پتا کیسے چلے کبھی تو نے نہیں کیا تیرے ماں باپ نے نہیں کیا بالکل معصوم خاندان ہے بابا دیکھو آج میرا تیرا پتہ نہیں تھی کون سا گنا ہو گیا ارے سانس کو بغیر گنا کے ہمارا آتا نہیں پھر بھی کون سا گنا اب بھی کہتے سا گنا ہو گیا قدم نہیں زمین پہ رکھا جاتا بغیر گنا کے میں کہتا ہوں پلک نہیں جھپکی جاتی آنکھ کا اشارہ نہیں ہوتا ہمارا بغیر گنا کے اور پھر یہ کہنا کہ پتا نہیں مجھ سے کون سا گنا ہو گیا اور کرتے کیا ہے ہم گناہ کے سوا مگر یہ پیغمبر ہے اللہ اکبر شان کہاری پیغمبر کی قدرت پیغمبر کی عزت پیغمبر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کو جانتا ہے پیغمبر سے زیادہ خدا کی خدائی کو کوئی نہیں جانتا ہم تو دعا مانگیں گے نا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ بخش دے یا اللہ رحم کر دے یا اللہ فضل کر دے نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا آئے ہائے آئے مانگنے والا نبی ہے اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے اور کہاں مانگ رہا ہے ذرا آنکھ کھولو دل کی گہرائیاں کھول کر بیٹھو فرمایا فرا دافی مارا اللہ فرماتے ہیں بلایا مجھے پکارا مجھے مانگنے والا نبی ہے اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے اور کہاں مانگ رہا ہے ذرا آنکھ کھولو دل کی گہرائیاں کھول کر بیٹھو فرمایا فرا دا فی مارا اللہ فرماتے ہیں بلایا مجھے پکارا مجھے اللہ اللہ اللہ انت سبحانک پاک ذات تیری كنت من والمنی ندی کا انداز دیکھو مانگنے کا تو پاک ہے تو کریم ہے انی کن من والی ظلم کر بیٹھا میں ظالم بن بیٹھا تو پاک انی مسلی ضرور وانت ارحم الراحمین کرم فرما میرے مالک رحم فرما میں ظلم کر بیٹھا اور آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گنا ہو گیا کون سا گنا ہو گیا انداز دیکھ قرآن سے نبیوں کے انداز دیکھ سید آدم علیہ السلام کو اسلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے رو ہیں رب زل السلہ و علم تل للا وہ تل ہم من الخاسرین سارے جہان کا ابا نبیوں کا باپ انبیاء کا باپ رسولوں کا کہتا ربنا اے ہمارے پروردگار بال ظلم کر بیٹھے ہم اپنے اوپر سیدنا نوح علیہ سلاد و سلام جیسا جلیل قدر نبی جس نے ساڑھے نو سو برس مار کھائی پتھر کھائے ذرا دعا تو انداز تو دیکھو مانگنے کا فرمایا محل أكن من الخاسرين میرے اللہ اگر رحم کی چادر مجھے نہ اڑائی گئی میں مارا جاؤں گا کون ہے تیرے سوا مجھے بچانے والا نبیوں کا انداز یہ ہے آئے کل کرسی کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا فرمایا بلا یا اون حفظ حصما وہ العلی العظیم سب کچھ اس کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے سب کچھ اس کے اشاروں پہ چلتا ہے جب تک وہ چاہے گا دنیا باقی رہے گی جس دن وہ فنا کرنے پہ آئے گا یہ پہاڑ ریزا ریزا ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے یہ سمندر خشک ہو جائیں گے یہ پانی خشک ہو جائے گا یہ درخت ختم ہو جائیں گے یہ چاند سورج ستارے زمین کائنات تمام کے تمام ختم اور برباد ہو جائیں گے اس لیے میں نے عرض کیا کہ یقین بناؤ اعتقاد صحیح کرو اگر اعتقاد بنیاد ہے اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمارت بھی مضبوط رہے گی اگر بنیاد ہلکی ہے تو عمارت بھی جلدی سے گر جائے گی عقیدہ بنیاد ہے یقین کا نام ایمان ہے یہ یقین پیدا کرو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا غلام بنا کے مارنے کی توفیق عطا فرمائے آخر الحمد للہ رب